حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اسی کا ہے جسے دیا گیا واپس نہیں آئے گا سنن نسائی حدیث نمبر 3782